الحمد للہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی من سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں بتائیے جی یہ خوف ہے جی ہاں یہ خوف آ گیا ہے بتائیے جی اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی قلم جی ہاں خوف سے قرآن خوف سے کمر یعنی چاند پہلے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنائیے پھر پینسل کو نیچے کی طرف لے کر آئیے اور اب نیچے سے اوپر لے کر جائیے اور اس کے سر پر دو نقطے ہمیں اس قلم سے اچھی اچھی چیزیں لکھنی اور بنانی چاہیے بال بچے قلم سے دیواروں پر دروازوں پر لکیریں کھینچتے ہیں جس سے یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر میں ایک خوفناک کالا صاف نظر آیا لوگوں نے پوچھا یہ و غزہ کیوں ہے صاحب بولا یہ شخص جب بھی پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنتا تھا تو درو پڑھنے میں بخل کرتا تھا اب میں اس بخیل کو سزا رہوں گا اور آج آپ کا سبق ہے حرف کاف اس کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو کی پہچان ہوئی پہلا مرحلہ پیارے مدن مدنی منیا ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایک میں رکھی ہوئی ہے ایک صوفہ سیٹ رکھا ہے واہ کتنی پیاری پیاری تصویریں لگی ہوئی ہے ایک تصویر میں گھر ہے آسمان اور ستارے بھی ہیں نگیلے اور گھڑی بھی لگی ہوئی ہے اب اس گھر والی تصویر کو غور سے دیکھیے کیونکہ سورج میں سے آ رہا ہے ایک حرف بتائیے جی یہ کون سا حرف ہے یہ تو ہے جی آپ کا جواب درست ہے اور اب ستاروں والی تصویر کو غور سے دیکھے جلدی سے بتائیے یہ کون سا حرف آ گیا ہے یہ تو جیم آ گیا ہے جی اب ذرا اس کے برابر والی تصویر پر نظر رکھے بتائیے جی یہ کاف ہے جی نہیں جی اب ذرا گھڑی والی تصویر کو دیکھے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ خیرا دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیہ ابھی آپ کو خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے کاف اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام یہ آ گیا ہے کتاب آ گئی ہے یہ کیا آیا ہے یہ تو مٹھو طوطا اور یہ جہاز آ گیا ہے اور آخر میں آیا ہے ٹیلی فون بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی جہاز جی نہیں جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا غور سے دیکھے جی کتاب کاف سے کتاب اور یہ کون سی کتاب ہے ہماری پیاری کتاب سجانے سنت ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین تیسرا مرحلہ پیارے مدنی اور مدنی من اب ہم آپ کو بتائیں گے کاف سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں کاف سے کتاب یعنی کتاب کاف سے کتاب یعنی کتاب کاف سے کرسی یعنی کرسی کاف سے کرسی یعنی کرسی اب جانتے ہیں اردو میں کاف سے کبوتر کاف سے کبوتر ما اللہ اللہ و جل جزاک اللہ آمین چوتھا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے کاف واہ آپ کو تو کاف کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کاف کو لکھنے کا طریقہ پہلے پینسل کو اوپر سے تھوڑا سا نیچے لے کر آئیے اور اب باقی طرح لکھیں مگر اس میں نقطہ نہیں ہوگا اور یہ ہو گیا کاف اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پینسل اوپر سے معمولی سی نیچے لے کر آئیے پھر تھوڑا سا نیچے اور پھر سیدھے لے کر جائیں اور اب تھوڑا سا اوپر اور یہ ہو گیا کاف اور اب ہماری مدنی منی بتائیں گی پہلے پینسل کو ذرا سا نیچے لے کر آنا ہے پھر تنا لکھنا ہے بغیر نقطے کے اگر اور یہ ہو گیا کاف ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پانچواں مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے کتاب فیضان سنت جی ہاں یہ کتاب فیضان سنت ہے اب اس کتاب کو اس چھوٹے فریم میں رکھتے ہیں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور فضان سنت کتاب کی تصویر نظر آئے گی اور ہم نے لفظ فضان سنت میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام ہرا پیلا گھیرا نیلا ہلکا نیلا لال کالا بتائیے اب کون سا رنگ بھرنا ہے ہرا کیا اب دونوں کتابوں کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں جی ہاں۔ اور یاد ہے نا کاف سے آتا ہے کتاب اور یہ ہے ہماری فیضان سنات ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ آمین پیارے مدنی منو اور مدنی امیر علیہ سنت نے ہمارے لیے بہت پیاری پیاری کتابیں رسالے لکھے ہیں جس کو پڑھ کر یا سن کر ہمیں اچھی اچھی معلومات ہوتی ہے ایک رسالہ بیٹا ہو تو ایسا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ اور ٹافیاں کھٹی مٹی گولیاں کھانے کے نقصانات کچھ بچے ٹافیاں وغیرہ کھانے کے بعد دانت صاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے مٹھاس دانتوں پر جم جاتی ہے اب کیڑا بھی لگ سکتا ہے منہ میں چھالے اور گلے میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے باہر کی چیزیں جو صحت کو نقصان دینے والی ہے نہیں کھانا چاہیے آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کیا کریں پستہ کھائے پستہ دماغ کو طاقت دیتا ہے ذہن مضبوط کرتا ہے کاجو کھائے کاجو کاجو جسم کو غذائیت اور دماغ کو تیز کرتا ہے پھولکا کھائے حدیث پاک میں ہے کھاؤ یہ بہترین کھانا ہے غصے کو ٹھنڈا کرتا منہ کو خوشبو تار کرتا اور بلغم کو دور کرتا ہے انجیر کھائے انجیر انجیر چہرے کا رنگ نکھارتا اور پیاز بجھاتا ہے امیر علی سنت کے مدنی پنسورے میں ہے جب بیمار ہو تو یہ چیزیں کھائیں مگر اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر انڈے کی سردی اگر خون کم بنے بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ تھکن سے ہو اگر اجلا ڈھیلے تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے جو طاقت میں کمی ہوتی ہے محسوس تو پھر ملتانی مصری کی گلی چوس جو دکھتا ہے گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی سے گرارے شفا چائے اگر کھانسی سے جلدی تو پیلے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی جو کانوں میں اگر تکلیف ہوئے تو سرسوں تیل کھائے سے نچوڑے جو ٹائیفیڈ سے چاہے رہائی بدلے پانی کے گند جوس پائی درود پاک تو ہر دم پڑا کر سبھی امراض کی اس سے دوا کر اگر آفت کوئی آ جائے تجھ پر تو دل سے یا رسول اللہ کہا کر پیاری مدنی منو اور مدنی منی جو آج ہم نے آپ کو حرف کاف کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف لام کے بارے میں